بہت عرصہ پہلے ایک سپاہی تھا وہ ایک نوجوان اور دلکش تھا ایک دن وہ ایک جنگ سے مستعدی سے قدم بڑھا رہا تھا کمر میں ایک شمشیر لٹکائے پھر اچانک اس نے سڑک پر دیکھی ایک چڑیل

اپنے پٹھو اور اپنی شمشیر سمیت کوئی شاید تمہیں مالک سمجھنے کی بھی غلطی کر دے مجھے بتاؤ کیا تم بے انتہا دولت پانا چاہو گے جتنا تم چاہو اتنی ہاں پر کیسے چڑیل نے اپنی بھائی اوپر اٹھائی اور وہ اس کے وش میں آ گیا وہ اس سے بے خبر تھا کہ اسے زیادہ احتیاط برتنی چاہیے تھی اس نے جنگل کے بالکل کنارے پر ایک درخت کی طرف اشارہ کیا اور اس سے اس جانب دیکھنے کو کہا تم وہ بڑا درخت دیکھ سکتے ہو اندر سے وہ کھوکھلا ہے اور اوپر سے اس چھید میں تم سیدھے پھسل کے نیچے آ سکتے ہو اور پھر جب ایک بار تم رکو گے وہ درخت پر میں درخت کے نیچے کیا کروں گا ہاں وہ درخت ایک مرتبہ تم اس کی گہرائی میں اندر اتر جاؤ تو میں ایک رسی سے تمہیں باندھوں گی میں تمہیں واپس کھینچ لوں گی جب تم مجھے چیخ کر اشارہ کرو گے کیونکہ درخت کے اندر وہاں سونا ہے اس پر شک نہ کرو سپاہی نے یقیناً شک کیا تھا اور اس نے اپنی بوہیں تان لی درخت میں سونا ہے پر کیسے چڑیل یہ سب سمجھانے لگی ایک مرتبہ تم اندر چلے گئے تو تمہیں ایک ہال نظر آئے گا اس کے اندر لالٹینیں لگی ہیں اس لیے وہاں کافی روشنی ہے تم وہاں تین دروازے دیکھو گے الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کی طرف تالوں کے اندر وہاں چابیاں ہوں گی اور پہلے کمرے میں پتا ہے تم کیا دیکھو گے یہ ایک بہت بڑا صندوق ہے جو فرش کے بیچوں بیچ پڑا ہے پر اس کتے سے بچ کر رہنا جو دروازے پر اس کا پہرا دیتا ہے کیا کہا تم نے کتا سپاہی کا کوتوہل بڑھ گیا کتے کی بہت چوڑی آنکھیں ہیں پر فکر نہ کرو میرے پاس ایک چوکانے والی بات ہے چڑیل نے ایک نیلا چوکور دھاری دار ایپرن باہر نکالا یہ تمہاری حفاظت کرے گا اس نے یہ مسکرا کر کہا کتے کو اس کے اوپر رکھ دینا اور وہ کچھ دیر کے لیے مشغول ہو جائے گا اب چڑیل نے اسے اپنا منصوبہ سمجھانا جاری رکھا کہ کیسے وہاں ہے چاندی اور تانبے کے سکے جن کا وہاں ڈھیر لگا ہے کتے سے بچ کر رہنا جو تمہارے پیچھے ہی ہوگا یہ بتاتی رہی اپنے لیے لے جا سکتا ہے سپاہی بہت خوش ہوا اور اس لیے اس نے سوچا اس میں تو کوئی خرابی نہیں یقیناً خرابی نہیں ہے کیا دینا ہوگا کیونکہ تمہیں بھی اس کے لیے کچھ چاہیے ہوگا میرے خیال سے میری تو بس خواہش ہے ایک ٹین کا میری دادی ابا اسے وہاں بھول آئی ہیں پچھلی برتبہ جب وہ وہاں نیچے گئی تھی تو پھر میرے کمر کے گرد رسی باندھ دو تو چڑیل نے اس کی کمر کے گرد رسی باندھ دی اور وہ درخت کے اوپر گیا اور اس نے اپنا چہرہ گھمایا وہ درخت کے نیچے پھسلا اور ایک ہال میں آیا جہاں دیواروں پر ہر طرف لالٹینے تھیں سپاہی چل کر گیا اپنی عمدہ کارگزاری کا مظاہرہ کرنے کے لیے اور وہاں ایک کتا تھا جو صندوق کے اوپر کھڑا تھا تم ایک دلکش شخصیت والے ڈاگی ہو سپاہی نے کتے کو اٹھایا اور اسے سلانے کے لیے نیچے رکھا وہ ایپرن پر لیٹ گیا اور اس نے کوئی آواز نہیں نکالی یہ تو بہت آسان تھا سپاہی نے آس پاس دیکھا جب بیگ میں سکے جمع کر لیے جیسا کہ اس نے سپاہی کو سکتے میں ڈال دیا اس نے کتے کو لیا اور رکھا اور جب اس نے صندوق کو کھولا تو اس کی چاہت اور بڑھ گئی سپاہی نے دیکھا کہ صندوق میں چاندی تھی اس نے اپنے ان تانبے کے سکوں کو پھینک دیا جو اس سے پہلے حاصل ہوئے تھے چاندی تانبے سے بہتر ہے سپاہی نے بے شک یہ کتا امید سے کہیں زیادہ بڑا تھا اتنی زیادہ بڑی تھیں کہ وہ حیران رہ گیا تھا اس نے کتے کو لیا رکھا اور صندوق کو کھولا اور پہلے چاندی خالی کر دی اور پرانے سکے پھینک دیے اس نے اپنا تھیلا سونے کے ان نئے سکوں سے بھر دیا مجھے اوپر کھینچو چڑیل نے اسے اوپر کھینچا کیونکہ اس کے ہاتھ میں ٹن کا ڈبا تھا جب وہ اوپر پہنچا تو اس اس نے سے وہ ڈبہ چھیننے کی کوشش کی تم اس پرانے ڈبے کو کس طرح سے استعمال کرو گی اس سے تمہارا کوئی سروکار نہیں ہے مجھے بتاؤ ورنہ میں نہیں <laughs> تم سے پھر کبھی نہ ملنا ہو بڑی ڈائن

بادشاہ کی خواہش ہے کہ کوئی اسے نہ دیکھے وہ ایک بڑے محل میں رہتی ہے جو تانبے کا بنا ہے کیوں بادشاہ کو اس کے کے مستقبل بارے میں یہ علم ہوا کہ وہ ایک سپاہی سے نکاح کرے گی اور اسے یہ بات ناگوار گزری مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک سپاہی کیوں اس قابل نہیں ہے سپاہی بہت دولت مند تھا اپنے اس خزانے کی وجہ سے اور اس کی وہ دولت خرچ ہی ہوتی جا رہی تھی اس میں کوئی اجافہ نہیں ہو رہا تھا اور اس کے غیر ذمہ دارانہ خرچ کی وجہ سے اب وہاں کچھ چھوٹے سکے ہی بچے تھے اسے ایک ٹن کی اٹاری میں رہنے کے لیے مجبور ہونا پڑا وہ اپنے نئے ٹن کی اٹاری کے ایک کمرے میں بیٹھا تھا اور اس نے اپنے جوتے سیے اس کمرے میں اندھیرا تھا اور پھر بھی اس کی غربت اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ ایک موم بتی بھی نہیں جلا پایا میرے لیے یہ ناقابل برداشت ہے پھر اسے یاد آیا وہ ٹن کا چھوٹا سا ڈبا اسے یاد آیا لکڑی کا وہ ٹھونٹ جو اتنا چھوٹا اور پتلا تھا اس سے روشنی جل سکتی ہے اور میں پوری رات گزار سکوں گا تو اس نے ڈبا کھولا اور آگ جلانے کی کوشش کی اور جب اس نے ایسا کیا تب ایک نیا کتا نمایا ہوا کتا جس کی آنکھیں تشتری مانند تھی وہ مستعدی سے کھڑا ہو گیا میرے مالک کیا حکم ہے اس نے اپنی گزارش پیش کی میں تم سے معافی چاہوں گا کیا مطلب ہے تمہارا میں آپ کا خدمت گزار ہوں آپ کوئی بھی فرمائش کر سکتے ہیں کوئی بھی شہ جس کی مجھے خواہش ہو کچھ بھی سپاہی سکتے میں آ گیا اس اس نے کی بابت سوچا اور خوش ہو کر کہا جاؤ کتے میرے لیے پیسہ لے کر آؤ کتا غائب ہو گیا اور جب وہ واپس آیا وہاں اس کے جبڑے میں سکوں کا ایک تھیلا تھا تو سپاہی اپنی پرانی زندگی پھر سے گزارنے لگا وہ ہیرے اور سونے کا مالک تھا پر وہ تنہا تھا اس لیے اسے ایک بیوی چاہیے تھی مجھے علم ہے کہ یہ آدھی رات کا وقت ہے پر میں شہزادی سے ملنا چاہتا ہوں میں وہ نظارہ دیکھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کی سپاہی پلک بھی جھپکتا کتا پلک جھپکتے ہی واپس آ گیا وہاں فرش پر شہزادی سوئی پڑی تھی اور سپاہی بہت خوش ہوا اس سے اگلے ہی روز سپاہی کے اس منصوبے کے بعد شہزادی کی نیند کھلی اور اس نے کہا اسے ایک خواب آیا تھا اس طرح کا خواب میں نے خواب میں دیکھا کہ وہاں ایک کتا اور ایک سپاہی تھا اور جب میں سوئی تھی تو اس نے میرا بوسا لیا کیسا نام خواب تھا بس یہ خواب سے زیادہ کچھ نہیں تھا فکر سے راجا کی تن گئی پھر اس نے ایک خادم کو تعینات کیا کہ وہ اس کی بچی کی پہرے داری کرے اور یہ دیکھ سکے کہ کیا وہ ایک خواب تھا یا کوئی سازش سپاہی ایک مرتبہ پھر اسے دیکھنے کو ترسنے لگا تو اس نے اپنے اس کتے سے کہا کہ وہ اسے دوبارہ لے کر آئے کتے نے پلک جھپکتے ہی شہزادی کو پکڑ لیا پر اسے یہ علم نہیں تھا کہ وہاں ایک خادمہ پہلے ہی موجود ہے اس نے اپنے جوتے پہنے اور اس کا پیچھا کیا اور اس کے پیچھے شہر میں ایک گھر تک گئی اب کیونکہ میں جان چکی ہوں یہ محض خواب نہیں ہے میں جو کر سکتی ہوں وہ کروں گی اسے اس سازش سے دور رکھنے کے لیے میں چوک سے اس کے دروازے پر ایک نشان بنا دوں گی اور خادمہ نے جا کر وہی کیا جو ہم جانتے ہیں کس لیے اور جب کتے نے اس شاطر منصوبے کو دیکھا تو اس نے ہر گھر پر نشان بنا دیا یہ اس کی تجویز تھی اور اگلی صبح سویرے ہی بادشاہ اور ملکہ وہ بوڑھی خاتون جو پہرے پر تھی اور سبھی اعلی افسر یہ دیکھنے آئے کہ شہزادی کہاں گئی تھی کیا کیا یہ یہ ہے وہاں اندر ہے نہیں وہ وہاں ہے میرے پیارے خابند

وہاں انہوں نے ایک شخص کو گرفتار کیا جو چھپنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے گناہوں کے لیے اسے سزائے موت دی گئی اور جانے سے پہلے اس نے ایک آخری سانس لی یہ روایت ہے کہ گنہگار کو اس کی آخری خواہش عطا کی جاتی ہے میں چاہوں گا ایک آگ کا علاو دیکھنا اب بادشاہ اسے اس کی اس خواہش سے محروم نہیں رکھ سکتا تھا تو سپاہی نے اس کا ٹنڈر باکس لیا اور اس سے آگ جلائی کتا نمایا ہوا وہ وہاں کھڑا ہوا سپاہی ہنسا اسے علم تھا کہ وہ کیا کرے گا مجھے یقین تھا کہ تم آؤ گے یہ سچ ہے وہ کہتے ہیں ایک کتا انسان کا سب سے سچا دوست ہوتا ہے اور کتا وزیروں پر بھونکا اور وہ سب بھاگ گئے بادشاہ اور ملکہ نے بھاگنے کی کوشش کی پر کتا ان کے راستے میں کھڑا ہو گیا تم ایک نامعقول جادوگر ہو کیا یہ کس قسم کا کتا ہے؟ بادشاہ حضور مہربانی کر کے میری بات سنیں میں ایک برا انسان نہیں ہوں میں آپ کی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں میں قبول کرتا ہوں کہ میں نے شہزادی تک پہنچنے کے لیے ٹینڈر باکس کا استعمال کیا پر میرا ارادہ غلط نہیں تھا ایک ٹینڈر باکس؟ ہاں بادشاہ سلامت ایک بوڑھی چڑیل نے اس کی خواہش کی تھی پر میں نے سوچا وہ اسے غلط کام کے لیے استعمال کرے گی میں نے اسے ہرایا اور ٹینڈر باکس خود کے لیے لے لیا کیا تم میری بیٹی کو خوش رکھنے کا وعدہ کرتے ہو بنا اپنے ٹنڈر باکس کی مدد کے؟ بادشاہ اور ملکہ نے اس کی آنکھوں میں سچی محبت دیکھی شہزادی مسکرائی کیونکہ اس نے سوچا کہ وہی معقول انسان ہے وہ اس کی بہدوری سے متاثر ہوئی تھی کیا تم میری بیٹی کو خوش رکھنے کا وعدہ کرتے ہو بنا اپنے ٹنڈر باکس کی مدد کے؟ میں اس کا ٹنڈر باکس ہوں گا میں محنت کروں گا اور اس کی ہر خواہش پوری کروں گا میں اسی پل اسٹینڈرڈ باکس کو نیست و نابود کر دوں گا اور اس طرح ایک سپاہی حکمران بن گیا اور اس نے ایک بہتر زندگی بسر کی اپنی بیگم اور اپنے تلسمی کتے کے ساتھ